جی۔, جی جناب السلام علیکم السلام اللہ وبرکاتہ جی میں نے یہ دیکھا ہے جی, جی۔ جواہر البہار شریف سے شیخ العباس عباس تجانی کی جو عبارت دی ہے نا جی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا کثافت کی بات ہے نسبتاً کسافت صرف اس میں یہ ہے فل جواب الحم یقن بشرین محدن محبان نصف بشری و نصف روحانی و ناشا من نفت روح الامین اس طرح کرو جی کچھ نہ اس طرح کی جو ہے اپنے ارشادات اور مفید جو ہیں اس طرح کیا اس کو بھی کلام فرما کر مجھے ٹھیک ہے تاکہ ان سے میں پورے دور پر جو ہے استفادہ کر سکوں دوسرا یہ ہے کہ شاید نہیں ہے نا زیادہ شاید کے علم میں نہیں ہے مجھے کافی تکلیف ہے بولنے میں بہت زیادہ ہے اچھا پونے تین سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے اچھا اچھا, اچھا۔ سر میں ہی تکلیف ہے اس میں خصوصی دو کی بھی درخواست ہے آپ اس پر جو جس کی تصویر جس کی تعمیر سنبھالی آپ اس کو ملازم فرمائیں میری معروضات کو جس جس چیز کی تصویر فرمائے اس کی نشان بھی ہو جائے جو چیزیں کھڑکتی ہیں تو ان کی نشان بھی ہو جائے اس میں جو اس پر آپ اس کا مال وہ مال ہے جو مناسب سمجھیں قلم بند فرما دی جائیں تو پھر وہ نہ تو پھر میرے خیال زیادہ مفید ہوتا ہے آئندہ میں میں کچھ مزید غور و اس طرح کر سکتا ہوں نا کہ آپ شریف جی۔, جی۔, جی،, جی کل کیا تھا غلام اچھا اچھا بس اس طرح ہی ہے ہاں، اب میں بالکل نہیں اس کو میں رہوں گا لیکن یہ ہے کہ یہ فضلا کے مشورے اگر وہ ہاں۔ قلم بند ہو کر آئے تو میرے خیال وہ زیادہ بڑی علیکم وعلیکم و ورحمۃ اللہ وبرکاتہ